مجھ کو کیوں خون میں لایا پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون میں لایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون میں لایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد فوجوں نے تیری الغار کر دی فوجوں نے تیری الغار کر دی نے تیری الغار کر دی گولیوں کی مجھ پہ بچھاڑ کر دی گولیوں کی مجھ پہ بچھاڑ کر دی کس نے یہ سبق پڑھایا پوچھتی ہے لال مسجد کس نے یہ سبق پڑھایا پوچھتی ہے لال مسجد تجھ کو کیوں خون نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد معصوم بچیوں کا خون بیچ کے معصوم بچیوں کا خون بیچ کے معصوم بچیوں کا خون بیچ کے وطن کا امن و سکون بیچ کے وطن کا امن و سکون بیچ کے کتنا کمایا سرمایا پوچھتی ہے لال مسجد کتنا کمایا سرمایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون نہلایا لایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بہنوں کو بھائیوں کو گولی مار کے بہنوں کو بھائیوں کو گولی مار کے بوٹو تلے انہیں روند کے لتاڑ کے بوٹو تلے انہیں روند کے لتاڑ کے کتنا ثواب ہے کمایا پوچھتی ہے لال مسجد کتنا ثواب ہے کمایا پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں کو میں نہیں لایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد علماء بھی رہے بس باتیں کرتے علماء بھی رہے بس باتیں کرتے علماء بھی رہے بس باتیں کرتے بھیڑیوں سے رہے ملاقاتیں کرتے بھیڑیوں سے رہے ملاقاتیں کرتے بیٹیوں کو ہائے نہیں بچایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بیٹیوں کو ہائے نے بچایا پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون میں نہیں لایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد قاتلوں کو دیکھنا پناہ نہیں ملے گی قاتلوں کو دیکھنا پناہ نہیں ملے گی بھاگنے کی انہیں کوئی راہ نہیں ملے گی بھاگنے کی انہیں کوئی راہ نہیں ملے گی اللہ کا عذاب جب آیا پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون میں نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد کس نے یہ میری پہچان چھین لی کس نے یہ میری پہچان چھین لی کس نے یہ میری پہچان چھین لی گونجتی فضاؤں میں اذان چھین لی گونجتی فضاؤں میں اذان چھین لی کس نے میناروں کو ڈہایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد کس نے